جو حضرات دین کے مزاج سے واقف ہیں اور دینی مضامین پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور جنہیں علماء صلحاء اطیا اور یا اکرام کا قرب حاصل ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کا نام ہے ایک اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں ہزار مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے اور ذرا ذرا سی چیزوں پر اللہ رحم کا معاملہ کرم کا معاملہ کرواتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں انسان کے جسم پر داغ لگتا ہے زخم ہوتا ہے تو پہلا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ زخم سوکھ جائے اور جب زخم سوکھ جاتا ہے تو اپنا نشان چھوڑ کر جاتا ہے ایک کالا دھگا اور سیاہ داغ رہ جاتا ہے رضی اللہ تعالی جنہوں نے ہندا کے اشارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبایا تھا اور آزاد انسانی کا دنیا میں پہلی مرتبہ کسی نے ہار بنایا ہار موتیوں کا ہوتا ہے پھولوں کا ہوتا ہے لیکن ہندا کو اس قدر دشمنی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نے حکم دیا ویسی اس وقت ایمان لائے نہیں تھے ان کے آگا کے ٹکڑے ٹکڑے کرو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کان ناک انگلیاں اور اسے رسی میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال کر ہار پہنو اور ڈانس کرو اللہ کے حبیب آخار و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ غمگین ہوئے اس شہادت سے دن میں روتے رات میں روتے ایک مرتبہ سے نماز جنازہ میں آپ کو تسلی نہیں ہوئی دو مرتبہ پڑی تین مرتبہ پڑی یعنی ہم آ کے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں احادیث کا مطالعہ کریں روز روشن کی طرح آیا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ دو عالم جناب محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قرآن شریف میں کئی مقامات پر اللہ نے کہا جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری بات مان لی جس نے نبی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے نبی کے دکھایا وہ میرے راستے سے ہٹ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت بندگی اور محبت کے ثبوت کے لیے آخار تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبتکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اے لوگوں صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہو آقا فرماتے ہیں تم میرے راستے پر چلو میرے نقش قدم پر چلو یو بالکم اللہ میرے راستے پر چلنے سے اللہ تم سے محبت کرے گا تو ہمارے تو عالم وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی اور کتنا صدمہ پہنچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے سے لیکن جب ایمان اور اسلام اور ہدایت کی بات آئی تو ویسی نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا لیکن اللہ کیا میرے اس قتل کے گناہ کو معاف کرے گا اللہ تک بات پہنچانے کا ذریعہ کون ہے ابراہیل تو حضرت رحکی کے پاس آنے سے رہے کوئی فرشتہ ویکشی کے پاس نہیں آ رہا ہے اللہ تک بات پہنچانا اللہ کی بات اللہ سے اس بات کا جواب دینا پیغمبر کے ذریعے سے کیا بیت رہی ہوگی آقا کو کہ آقا اپنے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی بات اللہ تک پہنچا رہے پر پتھر رکھ کر نہیں میں ایمان قبول کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا سورہ فرقان کی آخری رکو کے اندر وحشی میں جو مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو دیا وہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں بہن نہ ہو یتوب ہو علم اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا وحشی نے کہا اللہ میرے ایمان کو قبول کر لے گا کیا اس گناہ کو معاف کرے گا بل نہ اللہ متابا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا اب جو یہ بات رہ جاتی ہے کہ زخم تو منتقل ہو گیا سوکھ گیا اور زخم کی جگہ جو داغ ہے لوگ مجھے کہیں گے کہ وحشی وہ ہے جو ہندا کے اشارے پر حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر ہاتھ بنا کر یہ ناچ رہا تھا ڈانس کر رہا تھا تو یہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے لگے جو ایمان لے کر آئے گا اور توبہ کرے گا اللہ نے کہا نہ صرف یہ کہ ہم ان کے کو معاف کریں گے بلکہ ان کے جسم گناہ سے اس گناہ پر ہم نیکیوں کے طرف لگا دیں گے پہچان بھی نہیں پائیں گے اگلی نسلیں کہ یہ کون تھا ویسی قیامت کے دن جب نام اعمال کھولا جائے گا تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا یہاں پر نیکیاں آ جائیں گی اتنا اللہ محبت کرنے والا اور آقائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ پیغام پہنچا ناچ دیکھو نقلے دیکھو قاتل کے اور ایک تعلیم کے تمام ناز معافی کا دریا بہانے والے تھے حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے خطرناک قسم کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے تھے اس خطر دشمن کہ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حمسہ رضی اللہ حضرت جویریہ ہیں آپ کی صاحبزادی ایک مرتبہ آئے ملاقات کے لیے اپنی صاحب سے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زوج متحرا ہیں انہوں نے بسترے کو لپیٹ دیا بیٹی باپ کو اپنے شوہر کے بسترے پر بیٹھنے نہیں دے رہی ہے ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے کہا کہ میرے جو آقا ہیں سردار ہیں سردار ہیں وہ تاہر ہیں متحر ہیں فرشتے ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں ابا تم ناپاک ہو میرے شوہر کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتے فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا کہ ہزاروں ہزاروں لوگ یہ فلون دین اللہ ابواجا دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ مکہ کو فتح کرنے آ رہے ہیں حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا آقا چاہتے یہ دیکھ سکتے تھے کہ ابو سفیان تم اسلام سے محبت کر کر تم نے نہیں پڑھا ہے اور تم نے توحید کو پسند کر کر نبی سے محبت کر کر نہیں نکل جاؤ کتنی دیر تھی آقا کو ٹکرانے کے لیے لیکن فرمایا جو کعبے کے خلاف کو پکڑے وہ امن میں چلا جائے گا جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جائے گا اس سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے اس سے ہم بدلہ نہیں لیں گے اور وہ دشمن اسلام اور مسلمان جس کی بیٹی اپنے شوہر کے بسترے پر بٹھانے کے لیے تیار تھی اور طور اور صحابہ مکے والے مدینے والے کیا سلوک کرتے ہیں خود ان کی بیٹی ان کو آخا کے بسترے پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ان کی اسلام مسلمان دشمنی کی وجہ سے آقا نے دریائے رحمت یوں بہایا فرمایا کہ جو کعبے میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا من دخل سفیان جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا جیسے کعبے میں جا کر امن کا پروانہ مل گیا ابو سفیان کے گھر میں جا کر بھی اسے امن کا پروانہ مل گیا اچھا موقع تھا مکے کی چابیاں آقا کے ہاتھ میں بھی مکہ فتح ہو چکا تھا وہاں کی مملکت اور فلن فلن آپ کے قدموں تلے تھی ایک ایک دشمن کا بدلا دے سکتے تھے ابو سفیان کی ایک ایک غلطی کا مزہ ٹکا سکتے تھے آقا نے فرمایا لا تقریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء نکل جاؤ آزاد ہو تم آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور دشمن اسلام دشمن مسلمان اور دشمن رسول اور دشمن خدا کا یہ مقام بلند کیا کعبے میں جو داخل ہوگا جیسے اسے امن ملے گا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل کتنی بڑی داخل ہے اس کے خطاؤں کو معاف کیا غلطیوں کو معاف کیا توبہ کو قبول کیا عزت کا وہ مقام دیا کہ کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی جو ہے امن کا پروانہ مل جائے گا آخر تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں مخلوق کے ساتھ محبت کرنا جیونوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ نیم برتاؤ کرنا آپ نے صاف ارشاد فرمایا ملم یرحم رہنا ولم یوسر کبیرنا جو بچوں پر شفقت نہ کرے بچے دیکھ کر کونے کونے پکڑے بچے دیکھ کر ایسے ڈرے سہنے جیسے کسی اڈے اور شیر کو دیکھ کر کوئی آدمی سہم جاتا ہے ایسے بھی باپ بچوں کے پاس گئے چچا بھتیجوں کے پاس جائے ماما بھائیوں کے پاس جائے بڑا چھوٹوں کے پاس جائے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچے ان کی شفقت کے پیاسے اور محتاج بن کر ملم ہوئے ہم کبیرانہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے ولم یو کبھی کبیرانا اور جو ہمارے بڑوں کی تعلیم نہ کرے عزت نہ کرے پل سامنا وہ سب سے پہلے ہمارے سے نکل جائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائے اسلامی تعلیمات کو دیکھے آپ بچوں پر شفقت بیوی کے ساتھ سلوک جانوروں کے ساتھ سلوک ایک جانور آ کر رونے لگا آقائے عالم صاحب اللہ کے پاس اللہ کے حبیب پاک صاحب اللہ نے فرمایا یہ جانور مجھ سے شکایت کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ جانور جانے لگا صحابی پیچھے پیچھے اور جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا آقا نے فرمایا کہ اس کے مالک کو طلب کر کے لانا تو طلب کر کے لایا گیا فرمایا اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تم ضرورت سے زیادہ بوجھ اس پر جانتے ہو خبردار قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ جس نے اونٹوں کے حق دلائے پرندوں کے حق دلائے بچوں کے غلاموں کے حق دلائے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آقا کی زبان رسالت باپ صاحب اللہ پر دو جملے تھے وما ملکت ایمانوں کو نماز نماز نماز نماز کو نہیں چھوڑنا نماز کو چھوڑو گے دن سے نکل جاؤ گے نماز کو چھوڑو گے آخرت کا بیڑا درد ہو جائے گا نماز کو چھوڑو گے زندگی میں سواری بربادی آ جائے گی وما ملکت ایمانوں کو اور جو تمہارے غلام ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کتنی آپ نے انسانیت کی رعایت کی اور حقوق کو ادا کرنے کا آپ نے کتنا زور دیا جو آقا جو شریعت جو مذہب اسلام حقوق کی اتنی پاسداری کی رعایت کرتا ہو آخر کیا وجہ ہے کہ کلام پاک کا دسواں پارا اور کلام پاک کا چودواں پارا ان دو پاروں کو چھوڑ کر کلام پاک کے بیچ پر آٹھ پاروں میں ساڑھے چار سو آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وہ قوم جس قوم کے ساتھ اللہ نے بے پناہ احسان کیا بے پناہ انعامات کی بارش کی شاید حضرت اعظم علا نبی جینا علیہ السلام وسلام سے لے کر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک اللہ نے کسی قوم کے ساتھ وہ معاملہ کیا کپڑے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی بڑھتا انسان کپڑے خود بخود بڑھ جاتے تھے اللہ کو اس قوم سے اس درجے پیار تھا اس درجے اللہ تعالیٰ کو محبت دی کہا کہ میرے بندو تمہیں کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تم بڑھو گے تمہارے کپڑے بڑھ جائیں گے کپڑے میلے نہیں ہوں گے اور ایک کپڑا آدمی بار بار جب پہنے گا بوریت آئے گی سایہ بن کر تم چلتے رہنا وہ کون سی قوم ہے اللہ نے جن کے ناشتے کے لیے ڈنر کے لیے لنچ کے لیے کہا کہ تم کی دنیا کی کھیتی سے اگا کرنا کھاؤ اللہ نے کہا ہم تمہیں جنت سے بند و سلوا بھیجیں گے جنت کے میوے بھیجیں گے جنت کا دسترخوان نازل کریں گے کون سی قوم ہے کہ اللہ نے جن کی ہدایت کے لیے چودہ سے ستر ہزار تک پیغمبر بھیجے وہ قوم سی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں حکومت دی سلطنت دی اقتدار دیا چار سو سال تک عزت کی بلندی پر وہ قوم رہی کوئی کبھی میں نے کہا شاید کسی قوم کے ساتھ اللہ نے وہ احسان کا معاملہ کیا اللہ نے وہ نعمتوں کے بہانے کا معاملہ کیا چار سو سال تک ایسی عزت کے ساتھ ایسی شان و شوکت کے ساتھ کہ بادل سایہ کرتا رہے گا پتھر کے لاٹھی ماریں گے پتھر سے پانی نکلے گا چاہیں گے من سلوا آ جائے گا چاہیں گے کپڑا رنگ بدل دے گا چاہیں گے جہاں چاہے لے جائیں گے کوئی جانور کوئی کیڑا مکوڑا کوئی سانپ بچھو انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا یہ کون کون ہے یہ قوم ہے بلی اسرائیل کی قوم ہے اسرائیل ایک پیغمبر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا ان کی نسل سے جو بچے پیدا ہوئے اس قوم کو بنو اسرائیلی کہا جاتا ہے اور اسی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے بنو اسرائیل بھی وہی ہیں اور یہودی بھی وہی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ میں کلام پاک کی ساڑھے چار سو آیتیں ارے سپریم کورٹ کا ایک چھوٹا سا آڈر کتنا وزن اپنے پاس رکھتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگ گیا کتنا پاورفل ہے کتنی پاورفل ہے وہ دفعہ کسی کے تین سو دفاع ہے دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جب دفاع بناتے ہیں اور وہ دفعہ کسی پر لگتی ہے اتنا وزن ہوتا ہے اللہ کا وہ قرآن جو ابلی ازلی ہمیشہ رہنے والا جس کو سمجھے نہ سمجھے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس دس میں کیا دینے والا اور اٹک اٹک کر پڑے اور زیادہ کر دینے والا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا تذکرہ چھوڑ کر یہ جو بلو اسرائیل اسرائیل پیغمبر ہیں ان کی آل اولاد جو قوم ہے جس کو بلو کے معنی بیٹے کے اس پیغمبر کے بیٹے اور یہودی قوم ساڑھے چار سو آیتیں ساڑھے چار سو آیتیں ہم نے ہمیں ان کو عزت دی ہم نے انہیں اونچا مقام دیا اور ہم نے انہیں توریز دی جب حضرت یوسف علیہ السلام وسلام کنان کے بازار کے اندر کنان میں کنویں میں ڈالے گئے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا پھر وہاں سے وہ نکالے گئے مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے اور اللہ نے ایک وقت وہ لایا کہ غلامی کی شوق نکلی اور کنویں کی تاریخی سے نکل کر نکال کر اللہ نے انہیں مصر کے سخت و تاراج سے فائد کیا اور انہیں ان کے سر پر جو ہے تاج پہنایا مصر کی حکومت کا کہاں آپ کمی کی تاریخی میں رہتے تھے کہاں آپ کے غلام بنا کر مصر کے بازار میں فروخت کیے جا رہے تھے اور کہاں آپ مصر کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سلام جب مصر کے اندر بادشاہ بنے تو انہوں نے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اسرائیل جو پیغمبر ہیں انہی کی اولاد میں ہیں یہودی خاندان میں ہیں بنو اسرائیل بھی وہی اور یہودی بھی وہی جب حضرت یوسف علیہ سلاد مصر کے اندر بادشاہ بن گئے پورے بنو اسرائیل کو انہوں نے مصر کے اندر بلا لیا آؤ بھائی میں بادشاہ بن گیا جسے نوکری چاہے لے لو جسے مکان چاہے لے لو جسے بھیج چاہے لے لو اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ سلاد وسلام کو دنیا ہوئی اپنے بھائی کو اور اپنے دوسرے گیارہ بھائیوں کو خاندان کو قبیلے کو بنو اسرائیل کو یہودیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں آباد کر دیا اس سرزمی مصر کے اندر چار سو سال تک یہی بنو اسرائیل یہی یوسف علیہ السلام السلام کی آن اولاد یہی یہودی بہت عزت کے ساتھ بہت شام شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہاں جو بادشاہ ہوتا اس بادشاہ کا نام فراؤن رکھا جاتا فراؤن اس کا نام نہیں ہوتا اس بادشاہ کا لقب ہوتا جیسے اور کسرا روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے تو مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا نام اس کا لقب فراؤن ہوتا نام کوئی اور ہوتا تو فراؤن کے بعد فراؤن فراؤن کے بعد فراؤن آتا گیا ایک مرتبہ ایک فراؤن نے ہاتھ دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر آگ شولہ گن ہے اور بیت المقدس سے وہ آگ نکلی ہے اور اس آگ نے پورے مصر کو گھیرے میں لے لیا مصر کے جو رہنے والے باشندے ہیں سٹیزن ہیں ان کو فکبی کہا جاتا ہے فکبی اور جو باہر سے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں جن کو لے کر آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنیامین کے بچے حضرت یاسو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسلیں ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے یہودی کہا جاتا ہے تو کئی سو سال کے بعد وہاں ایک جنگ چھڑ گئی اپنے اور پرائے کے جیسے اب ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر کہا جا رہا ہے بنگالیوں کو نکالو آسامیوں کو نکالو جے پور کے دھماکے کے بعد ہاں مسلمانوں کو ملوث کیا گیا یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں پچاس فیصد علماء کرام کو گرفتار کیا گیا مدارس کے مدرسین اور معلومین کو گرفتار کیا گیا کیا بہانا بنا کر یہ بنگالی ہے یہ پردیسی ہے یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں یہاں اگر رہیں گے یہ راجستھانی بولیں گے یہ ہندی بولیں گے انہیں بنگالی کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں یہ آج کی آگ نہیں ہے یہ فراؤن کے زمانے کی سلرائی ہوئی تعصب کی وہ آگ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جاہلیت کے رسوم کو زندہ کرے گا اگر کوئی خاندانی حسب و نصب اور کوئی ملکی حسب و نصب کے بنیاد پر زندگی گزارے گا میرے آقا نے فرمایا اسے جنت کی بھی نصیب نہیں ہوگی آپ نے منع کر دیا اللہ یہاں متقی کا مقام ہے والے کا مقام ہے یہ یہ یہودی یہ بنگالی یہ مہاجر یہ انصار آج بھی پاکستان کے کئی علاقے یہاں ہندوستان کا مسلمان مرتا ہے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے میرا پاکستان جیت جائے داؤ پر لگاتا ہے اور انہوں نے پچپن سال میں بھی پاکستان کے قبیلوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آج بھی مہاجر کہہ کر ان کو مارتے ہیں ان کے دکانوں کو جلاتے ہیں ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے سامنے یا تو ہندو ہوتا ہے یا تو عیسائی ہوتا ہے یا تو یہودی ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہے اگر مسلمان نے کہا یہ صندوق ہے کھول کر دیکھا ہنستا کھیلتا مسکراتا چہرہ کہا کہ یہ بچہ ہے تب فروغ نے کہا تھا یہی بچہ شاید میری حکومت کے خاتمے کا دریا نہ بنے اور سبق نہ بنے چنانچہ بیوی نے کہا نہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا اللہ کا کرنا یہ ہوا اللہ نے فراؤن کے دشمن کو اور فراؤن کا جس جو ہے بچے کے ذریعے سے خاتمہ ہونے والا فرون کے محل میں پروان چڑھایا اور دنیا کی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے کہیں معاوضہ نہیں لیتی کہیں بدلہ نہیں لیتی کہیں تنخواہ نہیں لیتی حضرت موسا علیہ السلام السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کو مان کر اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی قربانی دی تھی ورنہ دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر بچہ بھی تیرے سینے سے لگائی ہے اور تم کا بھی دلوائی ہے یہ اللہ کے حکم کو ماننے کا نتیجہ تھا ورنہ دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا معاوضہ نہیں ملتا اللہ کے حکم کی تعمیر کا نتیجہ دودھ بھی پلوایا سینے سے بھی لگوایا بچڑے سے بچے کو پلوایا اور کہا کہ تم حکومت سے معاوضہ بھی لو اور حکومت سے تنخواہ بھی لو یہ انعام احترام کرے اس کی توقیر کرے اور کچھ بھی نہ ہو بکریاں کر حضرت علیہ السلام نے مہر ہوئی حضرت علیہ نے سوچا وہ کا جو واقعہ میں نے مارا تھا اور کٹی مر گیا تھا یہ اولڈ ہو گیا پرانا ہو گیا چلو ہم مشن کے اندر داخل ہو راستے کے اندر جب تاریخی تھی حضرت علیہ السلام ایک جگہ پر اپنی بیگم صاحبہ کو بٹھائے فرمایا اسرائیل کو بھگا کر لے کر گیا ایک مقام وہ تھا جو ساتھ میں سمندر تھا اور پیچھے گراؤں کی قوم تھی اور اس وقت سے بنو اسرائیل اور یہودیوں کی شرارتیں شروع ہو گئی انہوں نے کہا اس وقت انتا و رب کا بہاتلا ہونا قائد ارے بھائی قوم سے جنگ میں ہمیں جھونکتے ہو ابھی گراؤنڈ کے سر اور ستم سے ہمیں होता है بیماری ہے اس کی دوائی ہے اس کا انجیکشن ہے لیکن مسلمانوں میں ہزاروں مسلمان داڑھی والے نماز پڑھنے والے کچھ لمحات اس کے باقی ہیں اس کی آخری خواہش اور آخری تمنا پوری کر دو یہودی کی یہودی اس کی صفت سنیں گے آپ ساڑھے چار سو آیتوں میں اللہ نے ان کو تھوکا ہے اللہ نے کہا ظلمت علیہ مسلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ ہمیشہ اللہ کی غضب میں رہیں گے ہمیشہ اللہ کی انکار میں رہیں گے ہمیشہ ملوث رہیں گے وہ امریکہ کے جھوٹے خدا بن جائیں وہ برطانیہ کے برسر اقتدار بن جائیں اللہ نے کہا غیر بھی آ رہی ہمیشہ تم دعا کرو امت محمدیہ لیا کہ اے اللہ یہ یہود سے تم اے اللہ ہمیں بچانا یہ نظارہ سے یہ یہود ہے سال یہ نظارہ ہے یہ بنو اسرائیل ہے مقصود ہر میں دنیا کا ہر نوازی بندہ انفرادی اجتماعی جماعت کے ساتھ تنہا مسافر مقیم اس کو پڑھتا ہے اور ان کو کہتا ہے اے اللہ اے اللہ یہ یہود و طار کے راستے پر مجھے نہ چلانا میں برباد ہو جاؤں گا تو یہ یہود جب مر رہا تھا اللہ نے کہا یہ اس کی کچھ آخری خواہشیں پوری کر دو تو فرشتہ انسان شکل میں گیا بتاؤ تم مرنے والے ہو آخری کاری کیا اس نے کہا کہ بلا ملک کے بلا گاؤں کے بلا تالاب میں ایک مچھلی رہتی ہے میں نے اس کو دیکھا میں نے شکار کرنے کی کوشش کی وہ مچھلی نہیں ملی میں چاہتا ہوں اس مچھلی کو کھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ فرشتہ گیا اس ملک کو گیا اس گاؤں کو ڈھونڈا اس تالاب کو ڈھونڈا اس مچھلی کو پکڑا جو یہودی نے نشان نہیں کی اور جب لایا مچھلی لائی گئی مچھلی یہودی نے کہا کچی روٹی نہ کھائی تل کر کھلائی جیسا تھا تو گرم گرم زیتون کے تیل میں اس مچھلی کو تلا گیا اور اس کو کھلایا گیا تو خیر کھا لیا پیسے نے وہ قبض کر لیا ایک مسلمان شاہد ایمان اللہ اس کے نبی پر ایمان لانے والا ایک ہاتھ سے کچھ آگے بازی پر ایک زیتون کا تیل کا ڈبا تھا زیتون کے تیل کی بوتل تھی گیا فرشتہ روح قبض کرنے والا بھائی ہم تمہاری روح ذرا مہلت دے دو یہ ذرا میں رکھا ہوا زیتون کا تیل ہے میں اس کو پی لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میری روح قبض کر لینا میرا حلق سوکھ رہا ہے اس زیتون کے تیل کو پی کر میں کلمہ پڑوں گا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میں رو کچھ بھی سمجھتا ہوں پر اسے کو اللہ تعالیٰ نے وجی کی اے ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم اگر اس کا ہاتھ بھی لگ جائے گا زیتون کے تیل کی بوتل کو ڈبے کو میں تمہیں جان سے مانگ دوں ایک خطرہ وہ پینے نہ پائے کا حکم تھا پینے نہیں دیا زیتون کا تیل تڑپ رہا تھا خطرات کی سختی تھی ہاتھ مار رہا تھا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا انتقال ہو گیا اس کا خریدے کے دل میں خلیش تھی یہودی مقصوبی علیہ ملک یہودی اللہ نے ملک میں بھیج کر گاؤں میں بھیج کر تالاب میں بھیج کر اس کی پسندیدہ مچھلی اسے بنا کر تلا کر کھلائی اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بیچارہ قریب کے اندر زیتون کا تیل قطرے خطرے کے لیے سرس گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بلا دیا اللہ تعالیٰ سے مریچے نے پوچھا اللہ ماجرا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں غیر مسلموں کی جنت دنیا ہی میں ہم نے بنا دی ہے اس نے نیکی کی تھی وہ نیکی کا اگر دنیا میں دینا باقی رہ گیا تھا ہم نہیں چاہتے تھے وہ یہودی نیکی کے ساتھ آخرت میں آئے اور آخرت میں آئے گا تو اس نیکی کے وقت ہو سکتا ہے جنت مانگ لے گا ہو سکتا ہے کا سایہ مانگ لے گا اس نیکی کا بدلہ ہم دلانے کے لیے دنیا میں مچھلی کی فرمائش پوری کر کر کا حساب ہم نے برابر برابر کر دیا اور جو یہ مسلمان بندہ تھا ہم نے جنت کی کلا منزل پر اس کا مقام اور اس کے جو ہے جنت کی اپارٹمنٹ پر اور جنت کی منزل پر اس کا نام لکھا تھا لیکن ایک نیکی کی کمی تھی اس مکان میں پہنچنے کے لیے تو چنا کے تکلیف دے کر ہم نے اس نیکی کا اضافہ اس کے نام اعمال میں کر کر وہ جنت لکھا یہ راستہ ایمان کا اسلام کا یہ کاٹو بھرا راستہ حضرت یوسف علیہ سلاد السلام کے کنویں کا راستہ ہے یہ راستہ حضرت یعقوب علیہ السلاد السلام کے آنکھوں سے آنسو بہانے کا راستہ ہے یہ راستہ پھر اور پیچھے پڑا ہے اور حضرت نسخ آگے بھاگے جا رہے ہیں یہ راستہ وہ راستہ ہے یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جب نمرود نے جو ہے آنکھ کو روشن کیا حضرت ابراہیم کو داخل کیا جا رہا تھا آگ کے کے کے کے اندر اندر اندر اندر داخل ہونے کا کا کا راستہ راستہ راستہ راستہ راستہ راستہ ہے ہے ہے یہ یہ یہ شیر شیر طالب طالب چمڑے بھگو کر کھانے پتے جمانے کی سرزمین پتھر کھانے کا راستہ ہے یہ راستہ مقد المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ مہاجر بن کر جانے کا راستہ ہے یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں ابو جہل کا سامنا کبھی ادبا کا سامنا کبھی آپ کے ایک دوست تھے انہوں نے پانی میں شہد ملا کر دے دیا شہد حرام اور کبھی کسی حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ شہد ملا ہوا پانی پینا نہ جائے ہے سنا اگر نیتیش گن پر پی لیتے کیا گنا کیا خطا ہو جاتی آپ کی جب اس شالے کو لے کر قریب گئے شکرانے میں ولیمے میں نکاح کی محفل میں نلڈے نلڈے تک مسلمان کھاتا ہے دوسرے دن بدہسی کے سہانے الٹیاں ڈاکٹر کے پاس فوڈ انفیکشن کے انجیکشن حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی یہ یو پی کے رہنے والے ہیں ہمارے بزرگان دین میں سے ہیں بہت اونچا کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے کام میں اور بڑھاوا دے اللہ حضرت کو صرف شفا دے دیر حضرت کا سایہ امت پر باقی رکھے غیر مسلموں میں کام ہزاروں اور وہ بھی کون وی ایچ پی والے بھاجپا کٹر متاثر یہ جماعت فضائل اعمال کے لیے نکالتے تین دن کی اب تو نوجوانوں کا ٹولہ کھانے پینے سونے کے لیے جا رہا ایک زمانے میں اسی مسجد میں تحجد کے بعد جب میں اٹھتا تھا جماعت والے اس باق والے حال میں رہتے ساڑھے تین بجے یہ لوگ اٹھ جاتے روز دعائیں کرتے تھے اللہ کی قسم اب تو فجر کی دوسری رقم میں لوگ آ رہے ہیں محلے کے باشندے تصویر تحریمہ پر آ رہے ہیں اب کسی کو اس کی بیوی ستاتی ہو کسی کو قرضدار ستاتا ہو کوئی پولیس کے اندر وانٹڈ ہو اور کسی کا جو ہے کورٹ سے سمن جاری بچنا نہ ہو تو بھاگ جاؤ سب چار مہینے لگا دو کہاں سے برکتیں آئیں گی حضرت جی کی کیا یہی تعلیمات کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ اب آ کر ہم کہیں چاہیے حضرت جماعت کے خلاف ہم کہیں کہ اصلاح کرو جماعت کے سبے کو بزرگی کو عظمت کو واپس لاؤ اسے بدنام نہ کرو معاملات صاف کرو اجتماع میں شادی کر کر پیچھے سے جوڑے چاہے نہ لو لوگ گالیاں دیں گے کہ اجتماع میں نکاح کرنے والا پیچھے سے جوڑے کی رقم لے رہا ہے اسلامی جماعت کے ہو گیا تبدیلی جماعت کے خلاف ہو ہم کہیں مسلمان کو شراب بنا پی تو ہم جو ہے اسلام کے خلاف ہو گئے جب جماعت یہ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے حضرت مولانا مفتی سید جو کل تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر املا کرتے تھے جو بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے گئے ایک ایک فرد کو فائنڈ آؤٹ کیا اور بابری مسجد کو ڈھانے کے کے لیے گیا تھا ان گھر پہنچے شبہات کو دور کیا کہا کہ یہ رام کی تعلیم ہے یا رامائن یا مہا بھارت کا درد ہے کہ تم ایک مسجد کو ڈھانے کے لیے گئے تھے اور مسجد کو ڈھانے والوں کا انجام کیا ہوا ان کو پکڑ کر لے جا کر مکانات دکھاتے اس کا انجام بتاتے لوگ توبہ کر لیتے اور دین کے داری بن جاتے پھر جماعتیں نکال کر غیر مسلموں کے اندر دعوت کو تبدیل کرتے دو ہفتے پہلے پہلے ایک ہفتہ بھٹکل کے اندر حضرت مولانا علی میاں اکیڈمی ہے مولانا محمد الیا ندوی زبردست عالم ہے وہ اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں بڑی ہائی ٹیک اکیڈمی ہے میں بھی گیا تھا حضرت مولانا نے ہمیں مجبور کیا بہت اونچا کام ہو رہا ہے غیر مسلموں کے اندر اسلامی لٹریچر اور بھٹکل کے اندر کمپٹیشن غیر مسلموں میں کرا کر ان کو انعام دیتے ہیں وہ مسلمانوں کو آقا کی والدہ کا نام کا نہیں آقا آقا کے حضرت و نصب کا پتا نہیں آقا کا خاندان کیا پتا نہیں آقا کی عمر کیا ہے پتا نہیں ابھی جو ہے ایک گاڑی کمپٹیشن کے اندر ایک مسلمان کو مدعو کیا گیا تھا اور سوال یہ رکھا گیا تھا کہ عید الفطر جو منائی جاتی ہے یہ روزوں سے پہلے منائی یا روزوں کے بعد بنا لی جاتی ہے وہ مسلمان ایکٹر کھجانے لگا سر وہ اپنی جو ہے وہ منگیتر یا اس کی رنڈی سے پوچھنے لگا وہ بچوں سے مدد مانگنے لگا یعنی عید الفطر بچہ بچہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان حرام زادے فلموں میں کام کر مانگنا اس کے لیے جو ہے ہیلپ لائن استعمال کرنا اور یہاں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ غیر مسلموں کے اندر سیرت کمپٹیشن چلا کر وہ گولڈن سلور اور اسپیشل کے انعامات سے نوازتے ہیں انہوں نے ایک تقریب کے اندر حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی کو جو غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبدیل کا فری تھا بہت اونچے پیمانے پر انجام دے رہے ہیں اور مجھے اللہ کتاب سے امید ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یقیناً جنت کے گوشوں میں جنت کے محلات کے اندر سیر کر رہے ہوں گے حضرت مولانا کلیم کے ساتھ حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جب چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے سونے کی انگوٹی پہنائی تھی یہ حالت کا زمانہ تھا سونے کی انگوٹی پہنائی تھی حضرت کے گاؤں میں ایک تھگ تھا تھک جاتے چار سو بیس دھوکہ دینے والا ایک تھک تھا دھوکہ باز وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ لو بھائی تم حلوا کھاؤ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حلوا کھایا کہاں سے حلوا کیسا ہے حلوہ حلوہ حلوہ حلوہ حلوہ حلوہ کھٹا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے کڑوا تو تو میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا کہا کہا کہا کہ اچھا یہ یہ جو انگوٹھی انگوٹھی انگوٹھی اس کو چکھو جی سے کیسی بیٹا دے دو لے لو حضرت شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دے دیا وہ سونے کی انگوٹھی ہیرا جڑا ہوا لیکن جب زبان سے چکھا اس کو کیا معلوم ہے بچے کو halwa chocolate kulfi ice cream یہ بہت بڑی دولت حضرت شیخ سادی نے حلے کے بدلے میں سونے کی انگوٹی دے دی برباد کر رہے ہیں خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں اور کلام اسباب کے پچیس میں بارے میں سورے جاتی آئے ہے اللہ نے جو بات فرمائی ایسا منیسا ہلا ہو ہوا کیا تم جانتے ہو اس بندے کو کہ جو بندہ اپنے نفس کا پجاری ہے اس نفس کے پجاری کی تربیت شروع ہی سے بات باٹل دودھ پلایا اور نظر سے بچانے کے لیے اس پر کپڑا چڑھا دیا اور پھر دوسرا باٹل پلایا پھر حکیم کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس میرا بچہ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں پورا نندی کمپنی کو پی لے تو ماں کہے گی کہ ابھی جو ہے نہیں ہے ننڈے تک کھلانا اتنا کھلانا کہ بے قابو ہو کر بچھانے پر پا بچھانے پر پیشاب کر رہے نہیں کر رہے یہ کام پیاری بیماری یہ بیماری گھنٹے گھنٹے تک کھلانے کی اور یہ سمجھتے ہیں جتنا کھائے گا کم عمر میں یہ جو آنکھ کا غبار اس کا غبارہ ہوتا ہے انڈا ڈھونڈتے بچے گیس کا انڈا پیٹ پھوک کو سامنے ہاتھا اتنے بڑے منہ اتنا بڑا انکھیاں دس کو ناک چکنی برباد کر رہے اب اسے صحیح کرنے کے لیے اسکن اسپیشلٹی کے پاس جا رہے یہاں اس کا مرد تائی پائی کے لیے روپیے روپیے کے لیے اور دانے دانے کے لیے کڑاکے کی دھوپ میں سفر کرتا ہے کبھی وہ یو پی جاتا ہے کبھی اترانچل جاتا ہے کبھی کیوں جا رہا بزنس کے لیے جا رہا رسول اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے میں بزنس کے لیے جا رہا ہے اور یہاں اس کی بیگم صاحبہ نلڈے تک کٹا کٹا کر دعوتوں میں جا کر سبق رکھتے ہی جیسے یہ جو گد مردے پر جھپٹتی ہے ہڈیوں پر ٹوٹ پڑ کر بچے کو یہاں کونے کونے سے کھلا کر اسے خواہشات کا غلام شروع سے اب یہ بچہ کھا کھا کر غلام ہوا جب کمانے کے لائق ہوا اور نہیں سکا ماں کھلا کھلا کر آگی بنا چکی ہے اسے کبھی بادم کا ہریرا کبھی ڈرائی فروٹ منگتے ہی کلفی ابھی سائیکل اس نے مانگا صبح میں دوپہر تک سائیکل مل گئی اس نے ٹو ویلر مانگا شام تک مل گئی میرے بچے کو کھلونے میرے بچے کو کھانے میرے بچے کو شربتا اور جب کمانے کی عمر آئی کما نہیں پایا اور ماں نے اسے غلام بنا دیا کھانے پینے کا اچھا کھانے کا اچھا پینے کا اب پک پانی شروع کر لے گا اب دھوکا شروع کر لے گا اب دوسروں کے مال پر ڈاک یہ ڈاکدار ڈاکو جو بنائی میں ممبر رسول پر اللہ کی قسم جمعہ کا دن ختم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ اس کی ماں ہے اس کی ذمہ دار شروع سے وہ ماحول بناؤ کہ دو بچے مدینہ منورہ کے گلی کے اندر مل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے دو بچے تو ایک صحابی گزرے اور فرمایا اللہ کی قسم اسے ہلکا نہ لو یہ بات اگر یہ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے اللہ کے لیے اس پر عمل کرو بچوں کو شروع سے نفس کا پجاری نہ بناؤ کا شام کا غلام نہ بناؤ زیادہ کھانا صحت کی علامت نہیں کم کھانا صحت کی علامت ہے ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی ہوا اس سے صحت بنتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ہمنا حضرت مولانا اندر کا کشمیری رحمت اللہ کی حضرت بچپنے میں یعنی جب ہماری عمر گیارہ سال دس سال کی تھی لال مسجد کے اندر حضرت کتاب کرنے آتے تھے تفصیل بیان کرنے آتے تھے ہمارا بچپنا اور ہم میں نے کہا کہ ہماری زندگی کی تین نمازیں ہو چکی ہیں فجر بھی ہو چکی زہر بھی ہو چکی اثر بھی ہو چکی اب اگر خدا نے چاہا مغرب شاہ کروائیں گے اور نہیں چاہا تو آپ نے دیکھا شہر کا ایک نوجوان جیتا جاگتا ہٹا کٹا طاقتور جم کو جانے والا ایکسرسائز کرنے والا کرکٹ کھیلنے والا سوئمنگ کرنے والا اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا مولانا سلیم اللہ رشاد جو مکہ مسجد اندر کے امام تھے یہ عام مولویوں کی طرح نہیں تھے اچھے مزاج کے کھلی ذہنیت کے آدمی ان اللہ ان کی کرے درجات کو بلند کرے وہ سوئمنگ کرتے تھے وہ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ایکسرسائز کرتے تھے اللہ نے بتایا اب کوئی گارنٹی نہیں کہ کھیل کر کر کر کر کر ایکسرسائز سوئمنگ تم باڑی بناؤ گے تو ہم تمہیں دادا بننے تک زندہ رکھ نہیں اللہ نے کہا آ جاؤ تو چلے گئے انہوں نے خود کہا کہ اب شاید لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے تو ہم زندگی کے وہ مرحلے میں جب ہماری تین نمازیں ہو چکی ہے حضرت کا آخری وقت ستر پر آٹھ ستر پر سات سال کی عمر میں جب حضرت کے بیان کو ہم گئے بوٹی مسجد میں ہوا تھا شیواجی نگر میں وہ جو بیان پچیس سال پہلے سنا بھائی آپ ہمارے بیانات پر غور کریں یا کسی بھی آدمی کو دیکھیں ہر سال اس میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے بھائی انسان ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس میں کمزوری آنا ذوق آنا ایک قدرتی بات ہے فطری بات ہے کل کی طاقت آج نہیں رہتی آج کی طاقت کل نہیں رہتی یہ غذائیں کھا کر یہ ملاوٹی جو ہے روٹیاں کھا کر انسان کی طبیعت ڈھلتی رہتی ہے ستر پر سات سال کی عمر میں حضرت سے وہی بیان وہی جذبہ جذبہ وہی جو ہے جوش امنگ وہی تسلسل اور وہی اللہ سے بیان حضرت کی نجی مجلس میں ہم نے پوچھا حضرت آپ کے سامنے آپ کے بچے بوڑھے ہو گئے اور ہزاروں دنیا سے رخصت ہو گئے اب ہم ہیں ہم کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ جو آپ کا مرحلہ تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے آج تک وہی وہی تسلسل وہی قوت بیانی وہی جوش وہی عمر ستر پر آٹھ سال کی عمر میں حضرت نے فرمایا خراب کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت قیمتی مرکن کھاتا ہوگا رسے کھاتا ہوگا پانی پیتا ہوگا حضرت نے کہا اس کا نام میری دشا ہے کہ صرف ایک اپنے کھانے میں سوکھی چپاتی کھاتا ہوں اللہ نے میری صحت کو جو باقی رکھا ہے وہ صبح کی باقی ہے اور ہلکی جزا لیتا ہوں آدمی اگر بدلی لے گا پریشانیاں ہوں گی حضرت نے فرمایا اس امت نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے بڑے بڑے بچھانے غریب کر رہے ہیں پیشاب کر رہے ہیں پاخانہ کر رہے ہیں اتنا کھلاتے ہیں ناڑا کھولنے تک بیت الخلا جانے تک شریر میں چڈی میں بچے بچیاں ہر لے رہے ہیں یہ آقا کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ایک تو کاشتاب کا غلام بنا رہے ہیں اور ایک اس کی صحت تباہ کر رہے ہیں ایک اس کو کاری اور چور اور اس بنا رہے ہیں حالات ہمیشہ ایک نہیں رہتے آج اللہ نے آپ کو دیا ہے آج کھلا رہے ہیں کل اگر آپ کے حالات پلٹ جائیں کھلا نہیں پائیں گے ان بچوں کو دیکھ کر آپ موت مانگیں گے یا اللہ یہ بچے عید میں کپڑے پہنتے تھے حصہ لگاتے تھے آج پرانے کپڑے پہن رہے ہیں اللہ یہ ناشتے میں یہ کھاتے تھے یہ آئس کریم کھاتے تھے یہ ایسے جو ہے موج کرتے تھے ایسا نہ کرو وسیل کا سنجام بین الناس اللہ فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں آج کے دن سوانے رہیں اور تمل ناڈ کے اندر جہاں بم دھماکے ہوئے وہاں کے بڑے بڑے کروڑ پتی دوسرے دن زکات لینے ریلیف فنڈ کے لائن کے اندر کھڑے ہوئے جو کل تک زکات کیا کرتے تھے آج زکات مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھے بچہ جتنا ہونا ہے اتنا کھائے گا اگر زیادہ کھاتا ہے اس پر آپ پابندی لگائیں بہت پیٹ کھلائیں ہلکی کتاب کھلائیں سنت طریقے سے کھلائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حالت کیا فریج کھولے تو کوسا فروٹ نہیں ملتا بچوں کے جیب میں آج سو ڈیڑھ سو روپے رکھے ہوئے رہتے ہیں مزدور دن بھر کلی کر کر اسی روپے پاتا ہے بچہ ڈیڑھ سو روپے کے چاکلیٹ امیر کا بچہ کھا رہا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے پیٹرول پھونک رہا ہے اب آگے چل کر وہ جو ہے نشہ کا آدمی بن جائے گا وہ ڈرگس کا آدمی بن جائے گا ایک بچے کو ایک نوجوان کو چوری کے الزام میں بادشاہ نے گرفتار کر لیا کہا کہ ہم اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے پیر کاٹے جائیں گے یہ تو ایک نمبر کا چور اچکا بدماش ہے بادشاہ سے اس چور نے کہا ٹھیک ہے آپ جو سزا دینا ہے لیں لیکن میں چھوٹی چھوٹی خواہش ہے کہا کہ کیا میری ماں سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو ماں آئی تو کہا کہ تیری کان میں خصوصی بات میں دعا کی درخواست کروں گا کان کو قریب کیا تو دانتوں سے اس کے کان چبا کر ٹکڑے کر دیے بادشاہ نے کہا ظالم دنیا میں سزا پانے سے پہلے ماں کی بدوا لے رہا ہے کہا کہ نہیں مجھے معلوم کہ شاید آج کے بعد میری ماں سے ملاقات نہ ہو چور اور اچک کا ڈاکو بنانے میں میری ماں ہی کہا میری خواہشات پر کبھی اس نے پابندی نہیں لگائی میری ماں اسی وقت اگر میرے خواہشات پر پابندی لگاتی میں چور ہو چکا نہ بنتا تم چور نہ بناؤ اپنے بچوں کو وہ چکا نہ بناؤ اور دنیا کی ایک عدالت وہ ہے تم جانتے ہو دنیا کی ایک عدالت وہ ہے کہ جہاں اولاد ماں باپ کے خلاف کیس داخل کرے گی ایک عدالت وہ ہے کہ جہاں اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف کیس بک کرے گی میں آپ کو بتاؤں گا اگلی جمعہ انشاءاللہ کہ اولاد کس طریقے سے ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے کھلا کر پلا کر تم بچوں کو صحت نہیں دے رہے ہو نفس کے پجاری بنا رہے ہو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب حضرت تو نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مانگا پانی میں شہد ڈال دیا روح افزا اور ڈرائی فروٹس کا ہریرا بھی شہد کے دو ڈراپ ڈال دیے جب قریب شدت پیاس میں اس پیالے کو لے کر گئے ناک سے شہد کی خوشبو آئی فرمایا کہ دور کرو دور کرو دور کرو صاحب نے عرض کیا اے ابو بکر کون ابو بکر کان کان ابو بکر جنت کے دروازے ابو بکر کو کہیں گے اے ابو بکر میرے راستے سے داخل ہو جاؤ میری عزت بڑھ جائے گی دنیا کا ہر بچہ انسان جنت میں جگہ پانے کے لیے تڑپے گا اور جنت ابو بکر کو پانے کے لیے تڑپے گی دروازے کہیں گے ابو بکر جاؤ آ جاؤ میرے سے آ جاؤ میرے سے آ جاؤ روزے کا دروازہ نماز کا دروازہ خیرات کا دروازہ رحمی کا دروازہ یہ دروازے ہر دروازہ کہے گا تم اس میں تھے تم اس میں اچھے تھے وہ ابو بکر جس کے لیے جنت کا تھا جنت بھی مانگے اللہ سے جب شہر ملا پانی آیا کہا کہ دور کر دو کہا ابو بکر کیا ہے نہیں ابو بکر کو ڈر ہے کہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر کے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے کر چکا ہے اور ابو بکر خالی ہاتھ آپ روپے جائے کائنات میں ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے کائنات میں سب سے اونچا مقام حضرات کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوگا لیکن فرماتے ہیں شہد کی پانی اگر مجھے مل جاتا ہے مجھے ڈر ہے کہ خدا کہیں نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چکتا تو نہیں کر رہا ہے تو یہ وہ راستہ ہے آزمائش کا امتحان کا ابتدا کا بنو اسرائیل کے لیے حالات آئے امتحانات کے آزمائش کے اور جب آئے تو اب وہاں سے ان کی بربادی کے دن الٹے الٹی گنتی شروع ہو گئی انہوں نے کہا جن لنا آ گیا وہ بچڑے پوچھتے ہیں ہمیں بھی جو ہے کچھ دے دو ملتا تو کی بنیاد پر جس قوم کو بنایا تھا اللہ نے صلاح آسمان سے نازل کیا تھا جن کے کپڑے بڑھتے قسموں کے ساتھ بڑھایا تھا جن کے بچے پانچ سو سال کے بعد بالغ ہوا کرتے تھے اور جن کے اوپر بادل سائبان بنا کرتا تھا ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے ان کے چہروں کو سوبر کا چہرہ بنا دیا اللہ نے ان کے چہروں کو کتوں کا چہرہ بنا دیا بندر کا چہرہ بنا دیا اللہ تبار تعالیٰ نے کلام پاک کی ساڑھے چار سو آیتوں کے اندر ان کی برائی بیان کی کتے کے ساتھ بلی کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ اور نبی کے دشمنوں کے ساتھ عبداللہ کے ابئی نے سدور جو رئیس المنافقین تھا آقا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے لیکن فرمایا کہ تم دشمنوں سے تو ہاتھ ملاؤ لیکن یہ یہود و نصارا فرمایا جو ان سے دوستی کرے گا قیامت کے دن وہ یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ نظارا بنا کر اٹھایا جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایک یہودی نے حضرت امیر بادیا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا زمین کا وہ کون سا حصہ جس پر صرف ایک مرتبہ سورج شروع ہوا سورج بھی ہے زمین بھی ہے لیکن اس زمین پر سورج نہیں گیا میں انشاءاللہ شاء جواب وہ اگلے جمعے عرض کروں گا اور یہ ضروری عنوان ہے کہ یہود اور نصارہ میں وہ کیا برائی آتی وہ کیا خرابی آتی کہ اللہ کے نبی رحمت اللہ کی ہونے کے باوجود مکے سے مدینے سے جیسے کتوں کو نکالا شیطان کے پلوں کو نکالا اور اللہ کے نبی اس قوم سے چار مرتبہ جی ہاتھ دیا یہود و نسارہ سے چار مرتبہ جی ہاتھ دیا امت کو وارننگ دی ان کی تحریر ان کا کلچر ان کا تمدن ان کے چہرے ان کے کپڑے ان کے ہر چیز نہیں اپنانا ہر چیز نہیں اپنانا جو شریعت انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ اس حسن سلوک کی تاکید کرتی ہے جو اسلام جو قرآن جو حدیث دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کرتا ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس قوم کے اندر ستر ہزار یا چودہ ہزار مانتا نہیں یہودیوں کے سائے کو بھی تم ناپتا ہو آج پوری دنیا کے اندر یہودی اور نسارا جو سبق پڑھا رہے ہیں امت محمدیہ وہ سبق پڑھ رہی ہے انہوں نے دہشت گردی کو مدارس سے جوڑا مساجد سے جوڑا داڑھی والوں سے جوڑا امت محمدیہ سبق پڑھ کر دہشت گردی کے کانفرنس سے کر